شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق نازیات کیا ہے مضمون حسب سابق رابطی ضرورت نہ رہی نا مضمون وہی ہے خلاصہ شواہد قیامت احوال قیامت شکوا تخویف دنیاوی دلیل اکلی برائے امکان قیامت اور انجام فریقین اچھا جی ون غرق یہ شواہد قیامت لکھو کنارے پہ شواہد قیامت قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں سختی سے کھینچنا ارواہ کفار کو قسمیہ ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں سخت کھینچنا کس کو ارواح کفار کو ون ناشتہ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں بند کھولنا کہ لکھ لو اور سمجھاتا ہوں میں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں بند کھولنا حدیث میں آتا ہے جی مومن کی جب روح نکالتے ہیں نا فرشتے ایسے سمجھو جیسے مشق ہو نا مشق اس کا منہ بندھا ہوا ہو اور اس کا بند کھول دو پانی تیزی سے آتا نہیں تو یہی آسانی سے جیسے وہ پانی آسانی سے آتا ہے مومن کا روح بھی آسانی سے کھلتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے بند کھولنا وسا بہات سب اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں تیرنا پھر جب روح نکال کے لے جاتے ہیں نا تو آسمان پہ ایسے معلوم ہوتا کہ تیرتے جا رہے ہیں بس سابقات سب کا پھر ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہیں بڑھنا سب کرتے ہیں کہ روح لے جاتے ہیں سب کت کرتے ہیں پل مدبرات امرا پس تدبیر کرنے والے ہیں ہر عمر کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو اعلیٰ لین میں پہنچا دیتے ہیں جو برے ہیں ان کی روحوں کو کہاں پہنچا دیتے ہیں سجین کے اندر تو تدبیر بھی کرنے والے ہیں ہر حکم کی کون حکم میں سے یہ حکم بھی ہے اب دیکھو یہ قسمیں جو ہیں نا یہ موت کے بھی مناسب ہیں قیامت کے بھی کیا ہیں مناسب ہیں کیونکہ موت جو ہے قیامت سغرا ہے یو ترجف الراجفا احوال قیامت باقی ان قسموں کا جواب معذوف ہے وہی ہے لطوبہ سننا کیا جزا معذوف ہے جی لطوبہ سننا ضرور اٹھو گے تم یوم اس تذکرہ کرو اس دن کا جس دن ترج ترجر جفا ہلا ڈالے گی جی، ہلا ڈالنے والی اس سے مراد کون ہے جی قیامت ہے قیامت ہمارے دلوں کو ہلا دے گی یا نہیں ہلائے گی نا لیکن قیامت کا نفقہ اولا مراد ہے لکھو گا نفقہ اولا جس دن کے ہلا ڈالے گی ہلا دینے والی یعنی نفقہ اولا پھر تتبا و ہر دفاع پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی یہ کون سا نفقہ ہے ثانیہ قلوب یوم واجفا واجفہ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے اور نگاہیں ان لوگوں کی جھکنے والی ہوں گی یقول بس یہ ختم ہوگی آدھی احوال قیامت یقولون شکوہ ہے کفار کا اب کہتے ہیں وہ قیامت کے حوال ختم ہو گئے اب سار و خاصے اب کہتے ہیں کافر کیا بے شک ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت کے اندر ایزا کنہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں بوسیدہ کالو تو کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے والا یار یہ لوٹنا ہمیں پسند نہیں آہ کہتے ہیں یہ اس وقت لوٹنا ہوگا خسارے والا یہ ان کا کیا تھا جی شکوا یقول اب جواب شکوا بس اس کے نہیں یہ ڈانٹ ہوگی ایک تو کون سی ڈانٹ جی بھائی سور اسرافیل ہوگا نا نفقہ ثانیہ یہ ڈانٹ ہوگی ایک بس اچانک وہ میدان میں آ جائیں گے بس یہی ختم ہو گیا شکوا اور جواب شکوا آگے تخویف دنیاوی حل عطا کا کہ استفام ہے تشویقی کی کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی جب کہ پکارا اس کو رب اس کے نے وادی پاک کے اندر جس کا نام کیا جی تو واہ اظہا بلا فرعون حکم ہوا کہ چلا جا طرف فرعون کے بے شک اس نے سرکشی کی ہے کُل حل کا مقصد بے سک بس تو اس کو کیا ہے رغبت واسطے تیرے طرف اس کے کہ تو سنور جائے اور بندے کا پتر بن جا سنور جا کیا ہے واسطے تیرے رغبت طرف اس کے سنور جائے تو اور رہنمائی کروں میں تیری تیرے رب کی طرف پس ڈر جائے تو پارا ہو پس دکھایا فرعون کو نشانی بڑی دلیل نبوت کی لیکن قبضہ بابا انا اناد فرعون اس نے جٹھلا دی اور نہ مانا سماج بارہ پھر پیٹ پھیری فرعون نے دوڑتا تھا کس کے خلاف علیہ السلام پر دوڑ شروع کر دی وہی ارتوں کو چپراسیوں کو بھیجا پہا شرف نادا پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور باواز بلند تقریر کی موضوع تقریر یہ ہے موضوع تقریر فقال اس نے کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا بلند ترین فا خزا اللہ انجام انعت بس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آخرت کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی دنیا میں غرق کر دیا عالم برزخ میں چلا گیا آخرت کا عذاب بھی ہے ان نفی عالیہ کا اس واقعے کے اندر البتہ بڑی عبرت ہے عبرت کس کو کہتے ہیں دوسرے کے حال سے سبق حاصل کرنا کس کو کہا جاتا عبرت دوسرے کا حال دیکھ کے سبق حاصل کرنا اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے آن تم شد و خالقان دلیل اکلی ابراہیم کان نے کیا تم زیادہ ساخت و وضر پیدا کرنے کے آسمان بنایا اللہ نے آسمان کو اس طرح کہ بلند کیا اس کی چھت کو فصواہا پھر درست بنایا کوئی شگاف وگاف نہیں واقت شلح اور تاریخ بنایا اس کی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو اور زمین کو بعد اس کے بچھایا کہ اس کی تحقیق پڑھ رہے ہو کہ اصل زمین پہلے بنی تھی اس کے بعد کیا بنے آسمان کہ زمین کا دہو ہے نا دہو یہ بعد میں ہے اور دہو کا من ابن عباس کہتے ہیں یا گلا لکھا ہوا ہے یہ زمین کا دہو یہ ہے کہ نکالا زمین سے کس کو پانی کے چشموں کو چارہ اور پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ مطالبہ انعام کم فعال ازال کا متان سے پہلے فعال ازال کا اللہ نے ان مذکور چیزوں کو بنایا واسطے نفع دینے تمہارے کے اور تمہارے جانوروں کے آ گیا سمجھ جی یہ چارہ تمہارے لیے ہے تم کھاتے ہو چارہ پانی تمہارے لیے چارہ جانوں کی لوگ فیضا جات تامہ وقوع قیامت پر جب آئے گا بڑا حادثہ قیامت کا بڑا حادثہ ہے نا آ من حادثہ کو برا منا بڑا پر جب آئے گا حادثہ بڑا یوم یا تو ذکر انسان اس دن یاد کرے گا انسان اپنی تمام کمائیوں کو سامنے ہوں گی یاد کرے گا اور ظاہر کی جائے گی جہنم واسطے ان لوگوں کے جو دیکھیں گے مطلب ہے سب لوگوں کے لیے فام با منتغا انجام مجرمی جس نے سرکشی کی اور پسند کیا دنیاوی زندگی کو آخر کے اوپر پین الجہی انجام اس کا جہنم اس کا ٹھکانہ وام با منخاف انجام متقین جو ڈر گیا اپنے رب کی پیشی سے اور روک کے رکھا اپنے نفس کو حرام خواہشات سے پس بے شک جنت یہ اس کا سمرہ ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی یا سالونہ کا شکوہ جب حضرت فرماتے تھے قیامت آنی ہے تو کہتے تھے بتاؤ کب آنی ہے تو فرمایا سوال کرتے ہیں آپ سے انادان قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا وقوع اس کا آپ ان کو جواب دیں گے اس کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فی مان من ذکر جب تجھے اس کا علم ہی نہیں تو بیج کس فکر کا ہے تو اس کے بیان کرنے سے صاف ان کو کہہ دو الا رب مل کہا تیرے رب کی طرف انتہا اس کے علم کی انما انت ان من یک شاہ فریضہ رسول سوائے اس کے تو ڈرانے والا ہے اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے تعین کا پتہ اللہ کو ہے کان نوم جو یرونا لم بسو یا غور فرمانا شدت یوم قیامت لکھ لو اور معنی میں غور کرو شدت یوم قیامت اے یوم یرو نہا کا معنی پہلے کرو کان نہ ہو کا معنی بعد میں کرنا چاہیے سمجھ رہے ہو اچھا جی جس دن کے دیکھیں گے اس قیامت کو تو گمان کیا کریں گے کان نہ ہو ملا میال کیا جس دن دیکھیں گے نا قیامت کو تو کیا گمان کریں گے کان نہ ہو مولانت ہو گویا کہ نہ ٹھہرے تھے دنیا کے اندر مگر ایک شام یا اس کی صبح اس کی سختی دیکھیں نا تو قیامت معمولی ہو جائے گی اچھا جی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من ڈبلو کل منیر لقد نبر القمر کام